امام مالک نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے ابو سلامہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی بنی ہوئی شراب کے متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا ہر مشروب جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو گیارہ